نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے سچائی کی صبح جہاں میں پھر ایک بار منائیں گے کرنوں کا ایک سیل بہے گا ہر سو نور لٹائیں گے سچائی کی صبح جہاں میں پھر ایک بار منائیں گے کرنوں کا ایک سیل بہے گا ہر سو نور لٹائیں گے من کی جوت جگائیں گے تازہ جوش دلائیں گے من کی جوت جگائیں گے تازہ جوش دلائیں گے سوئی ہوئی اس امت کو ہم تکبیروں سے جگائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے نیک بنونے کی پھیلا شہر امن بسانا ہے دو زخ جیسی اس دنیا کو اب پھر دوست بنانا ہے نیک بنونے کی پھیلاؤ شہر امن بسانا ہے دو زخ جیسی اس دنیا کو اب پھر دوست بنانا ہے سچ کا تخت بچھانا ہے حق کا راج جمانا ہے سچ کا تخت بچھانا ہے حق کا راج جمانا ہے دے کر ایک نرالی سب کی نیند اڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے انسانیت چیخ رہی ہے اس کے روگ مٹائیں گے لڑتے مرتے لوگوں کو اب ہم اخلاق سکھائیں گے انسانیت چیخ رہی ہے اس کے روگ مٹائیں گے لڑتے مرتے لوگوں کو اب ہم اخلاق سکھائیں گے پورا زور لگائیں گے بگڑی بات بنائیں گے پورا زور لگائیں گے بات بنائیں گے باطل کا ہر وار سہیں گے آئی چوٹ تو کھائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے ہم مز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے ہم مز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے قرآنی قانون کو لے کر اٹھیں گے چھا جائیں گے جب بھی وقت جہاد کا آیا میں مار دکھائیں گے قرآنی قانون کو لے کر اٹھیں گے چھا جائیں گے جب بھی وقت جہاد کا آیا میں مار دکھائیں گے ہر آرام لٹائیں بس ایمان بچائیں گے ہر آرام لٹائیں گے بس ایمان بچائیں گے پاک محمد صلی اللہ کا پرچم ہم لہرائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے نیکی کے ہم لوگ سپاہی مل کے جان لڑائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے ہم بز میں پیغام کی دعوت ہر صورت پھیلائیں گے